دوستی کے آداب دوستوں سے محبت کیجیے اور دوستوں کے لیے مرکز محبت بنیے وہ شخص انتہائی خوش نصیب ہے جس کو اس کے دوست احباب عزیز رکھتے ہوں اور وہ دوست احباب کو عزیز رکھتا ہو اور وہ شخص انتہائی محروم ہے جس سے لوگ بیزار رہتے ہوں اور وہ لوگوں سے دور بھاگتا ہے مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہ ہو بلکہ حقیقت میں سب سے بڑا مفلس وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو دوست کی زندگی زینت سفر حیات کا سہارا اور خدا کا انعام ہے دوست بنائیے اور دوست بنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن سراپا الفت و محبت ہے اور اس آدمی میں سرے سے کوئی خیر و خوبی نہیں ہے جو نہ تو دوسروں سے محبت کرے اور نہ دوسرے سے محبت کرے قرآن پاک میں ہے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور معاون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے انتہائی محبت فرماتے تھے اور ہر ایک یہ محسوس کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اسی کو چاہتے ہیں حضرت عمر بن آس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور خلوص کے ساتھ مجھ سے گفتگو فرماتے اور اتنا خیال رکھتے کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید میں اپنی قوم کا سب سے بہتر آدمی ہوں اور ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بیٹھا کہ یا رسول اللہ میں افضل ہوں یا ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر افضل ہیں پھر میں نے پوچھا میں افضل ہوں یا عمر فرمایا عمر میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ میں افضل ہوں یا عثمان اشاد فرمایا عثمان پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی وضاحت کے ساتھ حقیقت معلوم کی اور آپ نے بلا رو رعایت صاف صاف بات کہہ دی تب تو مجھے اپنی اس حرکت پر بڑی ہی شرم آئی اور میں دل میں خیال کرنے لگا کہ بھلا ایسی بات پوچھنے کی مجھے کیا ضرورت تھی دوستوں کے ساتھ مل جل کر میل محبت کی زندگی گزاریے اور مخلصانہ تعلقات قائم کرنے اور قائم رکھنے کی کوشش کیجیے دوستوں سے نفرت بیزاری اور لیے دیے رہنے کی روش چھوڑیے جب آدمی دوستوں میں مل جل کر رہتا ہے اور ہر معاملے میں ان کا شریک رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچتی ہیں کبھی اس کے جذبات کو ٹھیس لگتی ہے کبھی اس کے وقار کو صدمہ پہنچتا ہے کبھی اس کے آرام میں خلل پڑتا ہے کبھی اس کے معاملات متاثر ہوتے ہیں کبھی اس کی خواہش اور رجحان کے خلاف کچھ باتیں سامنے آتی ہیں کبھی اس کے صبر و برداشت کی آزمائش ہوتی ہے کبھی اس کو مالی نقصان پہنچتا ہے غرض مختلف قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں اس کو پہنچتی ہیں لیکن جب یہ شخص ان اذیتوں کو برداشت کرتا ہے تو اس کے قلب میں اس سے جلا پیدا ہوتی ہے اچھے اخلاق نشوونما پاتے ہیں اور وہ تربیت و تسکیے کے فطری منازل سے گزرتا ہوا روحانی اور اخلاقی ترقی کرتا ہے اس میں تحمل و برد باری و شفقت ہمدردی و غم گساری مروت و وفاداری خیر خواہی اور تعاون خلوص و محبت ثقافت و شجاعت اور مرحمت و مواصلات کے اعلیٰ ترین جذبات پیدا ہوتے ہیں اور وہ انسانی معاشرے کے لیے سراپا خیر و برکت بن جاتا ہے ہر دل میں اس کے لیے قدر و عظمت کی جذبات ہوتے ہیں اور ہر انسان اس کے وجود کو اپنے حق میں رحمت کا سایہ سمجھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے وہ کہیں بہتر ہے اس شخص سے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر برداشتہ خاطر ہوتا ہے ہمیشہ نیک اور سالے لوگوں سے دوستی کیجیے دوستی کے انتخاب میں اس بات کا ضرور لحاظ رکھیے کہ جن لوگوں سے آپ قلبی تعلق بڑھا رہے ہوں وہ دین و اخلاق کے پہلو سے آپ کے لیے کس حد تک مفید ہو سکتے ہیں ایک مشہور مثل ہے کہ اگر کسی کی اخلاقی حالت معلوم کرنا چاہو تو اس کے دوستوں کی اخلاقی حالت معلوم کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اس لیے ہر آدمی کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے دوست کے دین پر ہونے کے معنی یہ ہے کہ جب وہ دوست کی صحبت میں بیٹھے گا تو وہی جذبات و خیالات اور وہی ذوق اور رجحان اس میں بھی پیدا ہوگا جو دوست میں ہے اور پسند و ناپسند کا وہی معیار اس کا بھی بنے گا جو اس کے دوست کا ہے اس لیے آدمی کو دوست کے انتخاب میں انتہائی غور و فکر سے کام لینا چاہیے اور قلبی لگاؤ اسی سے بڑھانا چاہیے جس کا ذوق و رجحان افکار و خیالات اور دوڑ دھوپ دین و ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ مومنی سے رشتہ محبت استوار کرو اور اسی کے ساتھ اپنا کھانا پینا رکھو آپ کا ارشاد ہے مومن ہی کی صحبت میں رہو اور تمہارے دسترخوان پر پرہیزگار ہی کھانا کھائے ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا پینا قلبی تعلق اور محبت کا فطری محرک ہے اور یہ تعلق و محبت اسی مومن سے ہونا چاہیے جو متقی اور پرہیزگار ہو خدا سے غافل غیر ذمہ دار بے عمل اور بد اخلاق لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست سے تعلق کی کیفیت کو ایک بلیغ تمثیل میں یوں بیان فرمایا ہے اچھے اور برے دوست کی مثال مشک بیچنے والے اور بھٹی دھونکنے والے لوہار کی طرح ہے مشک بیچنے والے کی صحبت سے تم کو کچھ فائدہ ضرور پہنچے گا یا مشک خریدو گے یا مشک کی خوشبو پاؤ گے لیکن لوہار کی بھٹی تمہارا گھر یا کپڑے جلائے گی یا تمہارے دماغ میں اس کی بدبو پہنچے گی اور ابوداؤد میں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں نیک دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والے کی دکان کے اور جو کچھ فائدہ نہ بھی ہو تو خوشبو تو ضرور آئے گی اور برا دوست ایسا ہے جیسے بھٹی سے آگ نہ لگے تب بھی دھویں سے کپڑے تو ضرور کالے ہو جائیں گے دوستوں سے صرف خدا کے لیے محبت کیجیے خدا کے محبوب بندے وہی ہیں جو خدا کے دین کی بنیاد پر باہم جڑتے ہیں اور کندھے سے کندھا اور دل سے دل ملا کر اس طرح خدا کے دین کی اقامت اور حفاظت کا فریضہ انجام دیتے ہیں کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار معلوم ہوتے ہیں قرآن پاک میں ہے ان اللہ یحب الدین ہی صفن کا مرصوص حقیقت میں خدا کے محبوب وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں اس طرح پرے جمع کر لڑتے ہیں گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت میں خدا فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو صرف میرے لیے لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو قابل رشک شان و شوکت حاصل ہوگی اس کا ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے بندوں میں کچھ ایسے سعادت مند ہیں جو نبی اور شہید تو نہیں ہیں لیکن قیامت کے روز خدا ان کو ایسے مرتبوں پر سرفراز فرمائے گا کہ انبیاء اور شہدہ بھی ان کے مرتبوں پر رشک کریں گے صحابہ نے پوچھا یہ کون خوش نصیب ہوں گے یا رسول اللہ اشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محض خدا کے دین کی بنیاد پر محبت کرتے تھے نہ یہ آپس میں رشتہ دار تھے اور نہ ان کے درمیان کوئی مالی لین دین کا تعلق تھا خدا کی قسم قیامت کے روز ان کے چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں گے بلکہ یہ سراپا نور ہوں گے اور جب سارے لوگ خوف سے کانپ رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور جب سارے لوگ غم میں مبتلا ہوں گے اس وقت انہیں قطن کوئی غم نہ ہوگا اور آپ نے قرآن پاک کی آیت تلاد فرمائی اللہ ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا ہم یا سنو اللہ کے چاہنے والوں کے لیے نہ کسی بات کا کوئی خوف ہوگا اور نہ گزرتی ہوئی زندگی کے بارے میں کسی قسم کا غم حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے روز کچھ لوگ اپنی خبروں سے آئیں گے اور ان کے چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں گے وہ موتیوں کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے لوگ ان کی شان پر رشک کریں گے یہ لوگ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ایک بدو نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں ہمیں ان کی پہچان بتا دیجئے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں خدا کی خاطر محبت کرتے ہیں نیک لوگوں سے محبت کو آخرت کی نجات اور خدا کی خوش ندی کا ذریعہ سمجھیے اور خدا سے دعا کیجیے کہ خدا یا نیک لوگوں کی محبت عطا کر اور نیک لوگوں میں شامل فرما حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ایک شخص کسی نیک آدمی سے اس کی نیکی کی بنا پر محبت کرتا ہے مگر خود اس شخص جیسے اچھے نہیں کرتا ارشاد فرمایا کوئی نہیں آدمی قیامت میں ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا ایک شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا دیدار ہوا خدا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مانگیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی خدایا میں تجھ سے نیک کاموں کی توفیق چاہتا ہوں اور برے کاموں سے بچنے کی قوت چاہتا ہوں اور مسکینوں کی محبت چاہتا ہوں اور یہ کہ تو میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما اور جب تو کسی قوم کو عذاب میں ابتلا کرنا چاہے تو مجھے اس حال میں اٹھا لے کہ میں اس سے محفوظ رہوں اور میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور اس عمل کی توفیق چاہتا ہوں جو تیرے قرب کا ذریعہ ہو حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے مجھ پر واجب ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کروں جو لوگ میری خاطر آپس میں محبت اور دوستی کرتے ہیں اور میرا ذکر کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں اور میری محبت کے سبب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میری خوش ندی چاہنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دوستوں کی ملاقات کا ایمان افروز نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں ایک شخص اپنے دوست سے جو کسی دوسری بستی میں تھا ملاقات کے لیے چلا خدا نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا فرشتے نے اس سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے اس نے جواب دیا اس گاؤں میں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں فرشتے نے کہا کیا تمہارا اس پر کوئی حق نعمت ہے جو اصول کرنے جا رہے ہو اس نے کہا نہیں بس اس غرض سے اس کے پاس جا رہا ہوں کہ میں اس سے خدا کی خاطر محبت کرتا ہوں فرشتہ بولا تو سنو مجھے خدا نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور یہ بشارت دی ہے کہ وہ بھی تجھ سے ایسی ہی محبت کرتا ہے جیسی تھی اس کے خاطر اپنے دوست سے رکھتا ہے دوستی ایسے لوگوں سے کیجیے جو اسلامی نقطہ نظر سے دوستی کے لائق ہوں اور پھر زندگی بھر اس دوستی کو نباہنے کی کوشش بھی کیجیے جس طرح یہ ضروری ہے کہ دوستی کے لیے اچھے لوگوں کا انتخاب کیا جائے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ دوستی کو ہمیشہ ہمیشہ نباہنے اور قائم رکھنے کی بھی کوشش کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز جب عرش الہی کے سوا کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا اس روز سات قسم کے افراد عرش الہی کے سائے میں ہوں گے ان میں ایک قسم کے افراد وہ دو آدمی ہوں گے جو محض خدا کے لیے ایک دوسرے کے دوست ہوں گے خدا کی محبت ہی نے ان کو باہم جوڑا ہوگا اور اسی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہوں گے یعنی ان کی دوستی خدا کی خاطر ہوگی اور زندگی بھر وہ اسی دوستی کو قائم رکھنے اور نباہنے کی کوشش کریں گے اور جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے جدا ہو کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا تو اسی حال میں کہ ان کی یہ دوستی قائم ہوگی اور اسی دوستی کی حالت میں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں گے دوستوں پر اعتماد کیجیے ان کے درمیان حشاش بشاش رہیے افسردہ رہنے اور دوستوں کو افزردہ کرنے سے پرہیز کیجیے دوستوں کی صحبت میں بے تکلف اور خوش مزاج رہیے تیوری چڑھانے اور لیے دینے رہنے سے پرہیز کیجیے دوستوں کے ساتھ ایک بے تکلف ساتھی خوش مزاج ہم نشین اور خوش تباہ رفیق بننے کی کوشش کیجیے آپ کی صحبت سے احباب اکتائیں نہیں بلکہ مسرت زندگی اور کشش محسوس کریں حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا حضرت جابر بن سمرا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سو مجلسوں سے بھی زیادہ میں بیٹھا ہوں ان مجلسوں میں صحابہ کرام اشعار بھی پڑھتے تھے اور زمانۂ جاہلیت کے قصے کہانیاں بھی سناتے تھے نبی صلی اللہ علیہ علام خاموش سنتے رہتے تھے بلکہ کبھی کبھی خود بھی ان کے ساتھ ہنسنے میں شریک ہو جایا کرتے تھے حضرت شرید کہتے ہیں کہ میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری پر بیٹھے بیٹھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امیہ بن نسلت کے سو شعر سنائے ہر شعر پر آپ فرماتے کچھ اور سناؤ اور میں سناتا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں خود بھی کبھی کبھی قصے سناتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار آپ نے گھر والوں کو ایک قصہ سنایا ایک عورت نے کہا یہ عجیب و غریب قصہ تو بالکل خرافہ کے قصوں کی طرح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں خرافہ کا صحیح قصہ بھی معلوم ہے اور پھر خود ہی آپ نے خرافہ کا اصل قصہ تفصیل سے سنایا اسی طرح ایک بار حضرت عائشہ کو گیارہ عورتوں کی ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سنائی حضرت بکر بن عبداللہ صحابہ کرام کی بے تکلفی اور طبعی کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں صحابہ اکثر ہنسی اور تفریح کے طور پر ایک دوسرے کی طرف تربوز کے چھلکے پھینکا کرتے تھے لیکن جب لڑنے اور مدافعت کرنے کا وقت آتا تو اس میدان کے شہ سوار بھی صحابہ ہی ہوتے تھے حضرت محمد بن زیاد فرماتے ہیں میں نے سلف صالحین کو دیکھا ہے کہ ان کے کئی کئی کنبے ایک ہی حویلی میں رہتے بستے تھے بارہا ایسا ہوتا کہ ان میں سے کسی ایک کے یہاں مہمان آتا اور کسی دوسرے کے یہاں چولہے پر ہانڈی چڑھتی ہوتی تو مہمان والا دوست اپنے مہمان کے لیے اپنے دوست کی ہانڈی اتار لے جاتا بعد میں ہانڈی والا اپنی ہانڈی کو ڈھونڈتا پھرتا اور لوگوں سے پوچھتا پھرتا میری ہانڈی کون لے گیا وہ میزبان دوست بتاتا کہ بھائی اپنے مہمان کے لیے ہم لے گئے تھے اس وقت ہانڈی والا کہتا خدا تمہارے لیے اس میں برکت دے اور محمد بن زیاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب روٹی پکاتے تب بھی یہی صورت پیش آتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خول ہے دل کو آزاد بھی چھوڑ دیا کرو خشک نقطے بھی سوچا کرو کیونکہ جسم کی طرح دل بھی تھک جاتا ہے خشک مزاج اور بد دل نہ بنیے خوشتبا اور حشاش بشاش رہیے لیکن اس بات کی احتیاط ضرور کیجیے کہ آپ کی طبعی اور ذرافت حد سے بڑھنے نہ پائے خوش مزاجی اور تفریح کے ساتھ ساتھ دینی وقار حمیت و غیرت اور توازن و اعتدال کا بھی لحاظ رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ نبی کے صحابی نہ خشک مزاج تھے اور نہ مردوں کی سی چال چلتے تھے وہ اپنی مجلسوں میں شعر و شاعری بھی کرتے تھے اور دور جاہلیت کے قصے کہانیاں بھی بیان کرتے تھے لیکن جب ان سے کسی معاملے میں حق کے خلاف کسی بات کا مطالبہ ہوتا تو ان کی آنکھوں کی پتلیاں غصے میں اس طرح پھیل جاتی جیسے ان پر جنون کی کیفیت تاری ہے مشہور محدث حضرت سفیان بن عینیہ سے کسی نے کہا کہ مذاق بھی ایک آفت ہے انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ سنت ہے مگر اس شخص کے لیے جو اس کے مواقع جانتا ہو اور اچھا مذاق کر سکتا ہو آپ جس شخص سے محبت رکھتے ہوں اس سے اپنی محبت کا اظہار کیجیے اس کا نفسیاتی اثر یہ ہوگا کہ اس کو بھی قرب کا احساس ہوگا اور دونوں طرف کے جذبات و احساسات کے تبادلے سے محبت و خلوص میں غیر معمولی اضافہ ہوگا اور پھر محبت محض ایک قلبی کیفیت نہیں رہے گی بلکہ اس کے تقاضے عملی زندگی پر اثر انداز ہوں گے اور اس طرح شخصی معاملات میں دلچسپی لینے اور زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے قریب ہونے کا موقع ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کسی شخص کے دل میں اپنے بھائی کے لیے خلوص و محبت کے جذبات ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دوست کو بھی ان جذبات سے آگاہ کر دے اور اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے ایک بار آپ کے سامنے سے ایک شخص گزرا کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ مجھے شخص سے محض خدا کی خاطر محبت ہے یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا تم نے اس شخص کو یہ بات بتا دی ہے وہ شخص بلا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اس پر ظاہر کرو کہ تم خدا کے لیے اس سے محبت کرتے ہو وہ شخص فوراً اٹھا اور جا کر اس جانے والے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا اس کے جواب میں اس نے کہا تجھ سے وہ ذات محبت کرے جس کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے دوستانہ تعلقات کو زیادہ سے زیادہ استوار اور نتیجہ خیز بنائیے اور دوستوں سے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوستوں کے شخصی اور ذاتی معاملات میں معروف حد تک دلچسپی لیں اور ان سے اپنے قرب اور خصوصی تعلق کا اظہار کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب ایک آدمی دوسرے سے دوستی اور قوت کا رشتہ جوڑے تو اس سے اس کا نام اس کے باپ کا نام اس کے خاندان کے حالات معلوم کر لے کہ اس سے باہمی محبت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں محبت کے اظہار اور تعلقات کی نوعیت میں ہمیشہ میانہ روی اختیار کیجیے نہ تو ایسی سرد مہری کا مظاہرہ کیجیے کہ آپ کی محبت اور تعلق مشکوک نظر آئے اور نہ جوش محبت میں اتنا آگے بڑھیے کہ آپ کی محبت اور دوستی جنون کی شکل اختیار کر لے اور خدا تھا کسی وقت آپ کو پچھتانا پڑے توازن اور اعتدال کا ہمیشہ لحاظ رکھیے اور مستقل مزاجی کے ساتھ ایسے متوازن روش اختیار کیجیے جس کو آپ برابر نبھا سکیں حضرت اسلم کا بیان ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا تمہاری محبت جنون کی شکل نہ اختیار کر پائے اور تمہاری دشمنی ایزا رسانی کا باعث نہ بننے پائے میں نے کہا حضرت وہ کیسے آپ نے فرمایا وہ ایسے کہ جب محبت کرنے لگو تو بچوں کی طرح چمٹے اور تفلانہ حرکتیں کرنے لگو اور جب کسی سے ناراض ہو تو اس کے جان و مال تک کی تباہی اور بربادی کے در پہ ہو جاؤ حضرت عبید کندی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا فرما رہے تھے اپنے دوست سے دوستی میں نرمی اور میانہ روی اختیار کرو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت تمہارا دشمن ہو جائے اسی طرح دشمن سے دشمنی میں نرمی اور اعتدال کا رویہ اختیار کرو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت تمہارا دوست بن جائے دوستوں کے ساتھ وفاداری اور خیر خواہی کا سلوک کیجیے دوستوں کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اس کو اخلاقی اعتبار سے زیادہ سے زیادہ اونچا اٹھانے کی کوشش کریں اور اس کی دنیا بنانے سے زیادہ اس کی آخرت بنانے کی فکر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سرتاثر خیر خواہی ہے خیر خواہی کا اصل معیار یہ ہے کہ آپ اپنے دوست کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس لیے کہ آدمی اپنا برا کبھی نہیں چاہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اور مسلمان پر مسلمان کے چھ حقوق بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اور یہ کہ وہ اپنے بھائی کی خیر خواہی کرے خواہ وہ غائب ہو یا موجود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بے شک خدا نے اس شخص پر آگ کو واجب کر دیا ہے اور جنت حرام کر دی ہے جس نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارا اگرچہ کہ وہ کوئی معمولی سی چیز ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ پیلو کی معمولی سی شاخ ہی کیوں نہ ہو دوستوں کے دکھ درد میں شریک رہیے اور اسی طرح ان کی خوشیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے ان کے غم میں شریک ہو کر غم غلط کرنے کی کوشش کیجیے اور ان کی مسرتوں میں شریک ہو کر مسرتوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کیجیے ہر دوست اپنے مخلصین سے بجا طور پر یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ مصیبت میں اس کا ساتھ دیں گے اور وقت پڑنے پر اس کا ساتھ نہ چھوڑیں گے اسی طرح وہ یہ بھی توقع رکھتا ہے کہ اس کے دوست اس کی خوشیوں میں اضافہ کریں گے اور اس کی اجتماعی تقریبات کی زینت اور رونق بڑھائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے کہ ایک دوسرے کو قوت پہنچاتا اور سہارا دیتا ہے جیسے عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا بنتی اور قوت پہنچاتی ہے اس کے بعد آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیں اور اس طرح مسلمانوں کے باہمی تعلق اور قرب کو واضح فرمایا اور آپ نے یہ بھی فرمایا تم مسلمانوں کو باہم رحم دلی باہم الفت و محبت اور باہم تکلیف کے احساس میں ایسا پاؤ گے جیسے ایک جسم کہ اگر ایک عزو بیمار پڑ جائے تو سارا جسم بخار اور بے خوابی میں اس کا شریک رہتا ہے دوستوں سے خوش دلی نرم قوی اور مسرت و اخلاص سے ملیے اور نہایت توجہ اور خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیجیے لاپرواہی بے نیازی اور روکھے پن سے پرہیز کیجیے یہ دلوں کو پھاڑنے والی برائیاں ہیں ملاقات کے وقت ہمیشہ مسرت اطمینان اور شکر و حمد کے کلمات کہیے یاس و حزن اور مردہ دلی کے کلمات ہرگز زبان پر نہ لائیے ملاقات کے وقت ایسا انداز اختیار کیجیے کہ آپ کے دوست خوشی اور زندگی محسوس کریں ایسے افسردہ چہرے سے ان کا استقبال نہ کیجیے کہ ان کا دل بجھ جائے اور وہ آپ کی ملاقات کو بال جان سمجھنے لگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے نیکیوں میں کسی نیکی کو حقیر نہ جانو چاہے وہ اتنی ہو کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو دیکھ کر تمہارا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے نرم کوئی خوش اخلاقی اور نرمی سے ہی دلوں میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے اور انہی صفات کی بدولت اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج ہو نرم طبیعت ہو اور نرم قو ہو صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات کے وقت کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے جسم سے متوجہ ہوتے اور جب کوئی آپ سے بات کرتا تو آپ پوری طرح متوجہ ہو کر اس کی بات سنتے ایک مرتبہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا آپ نے اپنے جسم کو حرکت دی اور ذرا سمٹے اس شخص نے کہا یا رسول اللہ جگہ تو کشادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا یہ حق ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے تو اس کے لیے ذرا اپنے جسم کو حرکت دے مومنین کی تعریف میں قرآن کا ارشاد ہے وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو یوں واضح فرمایا ہے مومن بردبار اور نرم دل ہوتے ہیں اور اس اونٹ کی طرح جس کی ناک میں نکیل پڑی ہو اور اس کو کھینچا جائے تو وہ کھینچتا چلا آئے اور پتھر پر بٹھایا جائے تو پتھر پر بیٹھ جائے اگر کبھی کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو فوراً صلاح صفائی کر لیجئے اور ہمیشہ معافی طلب کرنے اور اپنے خصور کا اعتراف کرنے میں پیش قدمی کیجیے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں کسی معاملے پر سخت کلامی ہو گئی بعد میں حضرت ابو بکر کو بہت احساس ہوا اور وہ انتہائی مغموم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا یا رسول اللہ میرے اور عمر کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا مجھے غصہ آ گیا اور کچھ سخت باتیں ہو گئیں مجھے بعد میں بڑی شرمندگی ہوئی اور میں نے عمر سے معافی چاہی لیکن یا رسول اللہ وہ معاف کرنے کو تیار نہ ہوئے میں پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تمہیں معاف فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا اسی دوران حضرت عمر کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ دوڑے دوڑے حضرت ابابکر کے گھر پہنچے وہاں معلوم ہوا کہ ابابکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے ہیں تو وہ بھی اسی وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عمر کو دیکھ کر نبی کے چہرے پر غصے کے آسان نمودار ہوئے یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر بہت ڈرے اور نہایت آجزی اور انکساری کے ساتھ گھٹنوں کے بل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ عمر کا کوئی خصور نہیں خصور سارا میرا ہی ہے میں نے ہی زیادتی کی ہے میں نے ہی انہیں سخت سست کہا ہے یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے مجھے تمہارے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا اور جب ابتدا میں تم لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت ابو بکر نے میری تصدیق کی اور جان و مال سے ہر طرح میرا ساتھ دیا تو کیا اب تم میرے ساتھی کو رنجیدہ کر کے چھوڑو گے صلاح صفائی کی کوشش میں کبھی تاخیر نہ کیجیے جتنی تاخیر ہوتی جاتی ہے اتنی خرابی جڑ پکڑتی جاتی ہے اور دلوں میں دوری پیدا ہوتی جاتی ہے انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ نصیحت بڑی ہی ایمان افروز ہے بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزارتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ بھائی کو مجھ سے شکایت ہے تو وہیں قربان گاہ کے آگے ہی اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر اپنے بھائی سے ملاپ کر تب اپنی نظر گزران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لوگوں کا اعمال ہر پیر اور جمعرات کو ہفتے میں دو روز پیش ہوتے ہیں اور ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے سوائے اس کے جس کے دل میں اپنے مومن بھائی سے کوئی عداوت ہو کہا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو تاکہ آپس میں صلاح کر لیں کسے معلوم کہ آئندہ لمحہ زندگی کا ہے یا موت کا اور کون جانتا ہے کہ اسے پیر یا جمعرات کا دن زندگی میں دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں تو پھر قلب کی صفائی اور دوستوں کی شکایت دور کرنے میں تاخیر کیوں اور کس امید پر کیا یوم آخر پر یقین رکھنے والا ہوش مند اس کے لیے تیار ہے کہ وہ کوٹ کپٹ سے بھرا ہوا تاریخ اور گھناؤنا دل لے کر خدا کے حضور پہنچے اسی کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھیے کہ جب آپ کا دوست اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور معافی چاہے تو اس کا عذر قبول کیجیے اور اس کو معاف کر دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے کسی مسلمان بھائی سے اپنی غلطی پر عذر کیا اور اس نے اس کی معذور نہ سمجھا یا اس کے عذر کو قبول نہ کیا اس پر اتنا گناہ ہوگا جتنا ایک ناجائز محصول وصیل کرنے والے پر اس کی ظلم و زیادتی کا گناہ ہوتا ہے دوستوں کی جانب سے اگر کوئی بات طبیعت اور ذوق کے خلاف بھی ہو جائے تو آپ اپنی زبان پر قابو رکھیے اور جواب میں کبھی سخت کلامی یا بد زبانی نہ کیجیے بلکہ حکمت اور نرمی کے ساتھ بات کو ٹال دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھا اے میرے رب آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں کون سب سے پیارا ہے خدا نے جواب دیا وہ جو انتخام کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کی میزان میں قیامت کے روز جو سب سے زیادہ وزنی چیز رکھی جائے گی وہ اس کا حسن اخلاق ہوگا اور خدا کو وہ شخص بڑا ہی مقبوض ہے جو زبان سے بے حی کی بات نکالتا ہے اور بد زبانی کرتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک نے حسن اخلاق کی تعریف تین باتوں سے فرمائی ہے جب آدمی کسی سے ملے تو ہنستے مسکراتے چہرے سے ملے خدا کے محتاج اور ضرورت مند بندوں پر خرچ کرے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی نظر میں بدترین آدمی قیامت کے روز وہ ہوگا جس کی بد زبانی اور فحش کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں اپنے دوستوں کی اصلاح و تربیت سے کبھی غفلت نہیں کیجیے اور اپنے دوستوں میں وہ بیماری کبھی نہ پیدا ہونے دیجیے جو اصلاح و تربیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے یعنی خود پسندی اور کبر دوستوں کو ہمیشہ آمادہ کرتے رہیے کہ وہ اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کو محسوس کریں اپنی خطاؤں کے اعتراف میں جرت سے کام لیں اور اس حیثیت کو ہما وقت نگاہ میں رکھیں کہ اپنی کوتاہی کو محسوس نہ کرنے اور اپنی برات پر اصرار کرنے سے نفس کو بدترین غذا ملتی ہے دراصل نمائشی آجزی دکھانا الفاظ میں اپنے کو حقیر کہنا رفتار اور انداز میں خشوک کا اظہار کرنا یہ نہایت آسان ہے لیکن اپنے نفس پر چوٹ سہنا اپنی کوتاہیوں کو ٹھنڈے دماغ سے سننا اور تسلیم کرنا اور اپنے نفس کے خلاف دوستوں کی تنقیدیں برداشت کرنا انتہائی مشکل کام ہے لیکن حقیقی دوست وہی ہے جو بیدار ذہن کے ساتھ ایک دوسرے کی زندگی پر نگاہ رکھیں اور اس پہلو سے ایک دوسرے کی تربیت و اصلاح کرتے ہوئے کبر اور خود پسندی سے بچاتے رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین باتیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں ایسی خواہش کے انسان اس کا تابع اور غلام بن کر رہ جائے ایسی حرص جس کو پیشوا مان کر آدمی اس کی پیروی کرنے لگے اور خود پسندی اور یہ بیماری ان تینوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک ہے تنقید و احتساب ایک ایسا نشتر ہے جو اخلاقی وجود کے تمام فاسد ماتوں کو باہر نکال پھینکتا ہے اور اخلاقی توانائیوں میں خاطر خواہ اضافہ کر کے فرد اور معاشرے میں نئی زندگی کی روح پھونک دیتا ہے دوستوں کے احتساب اور تنقید پر بفرنا ناک بھون چڑھانا اور خود کو اس سے بے نیاز سمجھنا بھی ہلاکت ہے اور اس خوشگوار فریضے کو ادا کرنے میں کوتاہی برتنا بھی ہلاکت ہے دوستوں کے دامن پر گھناؤ نے دھبے نظر آئیں تو بے چینی محسوس کیجیے اور انہیں صاف کرنے کی حکیمانہ تدبیریں کیجیے اور اسی طرح خود بھی فراغ دلی اور آجزی کے ساتھ دوستوں کو ہر وقت یہ موقع دیجیے کہ وہ آپ کے داغ دھبوں کو آپ پر نمایاں کریں اور جب وہ تلخ فریضہ انجام دیں تو اپنے نفس کو پھلانے کے بجائے انتہائی اعلیٰ ظرفی خوش دلی اور احساس مندی کے جذبات سے ان کی تنقید کا استقبال کیجیے اور ان کے اخلاص و کرم کا شکریہ ادا کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی دوستی کی اس کیفیت کو ایک بلیغ تمثیل سے اس طرح واضح فرمایا ہے تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے بس اگر وہ اپنے بھائی میں کوئی خرابی دیکھے تو اسے دور کر دے اس تمثیل میں پانچ ایسے روشن اشارات ملتے ہیں جس کو پیش نظر رکھ کر آپ اپنی دوستی کو واقعی مثالی دوستی بنا سکتے ہیں آئینہ آپ کے داغ دھبے اسی وقت ظاہر کرتا ہے جب آپ اپنے داغ دھبے دیکھنے کے ارادے سے اس کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں اور جب آپ اس کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ بھی مکمل خامشی اختیار کر لیتا ہے اسی طرح آپ بھی اپنے دوست کے عیوب اسی وقت واضح کریں جب وہ خود کو تنقید کے لیے آپ کے سامنے پیش کرے اور فراغ دلی سے تنقید اور احتساب کا موقع دے اور آپ بھی محسوس کریں کہ اس وقت اس کا ذہن تنقید سننے کے لیے تیار ہے اور دل میں اصلاح قبول کرنے کے لیے جذبات موجزن ہیں اور اگر آپ یہ کیفیت نہ پائیں تو حکمت کے ساتھ اپنی بات کو کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھیں اور خاموشی اختیار کریں اور اس کی غیر موجودگی میں تو اس قدر احتیاط کریں کہ آپ کی زبان پر کوئی ایسا لفظ بھی نہ آئے جس سے اس کے کسی عیب کی طرف اشارہ ہوتا ہو اس لیے کہ یہ غیبت ہے اور غیبت سے دل جڑتے نہیں بلکہ پھٹتے ہیں آئینہ چہرے کے داغ دھبوں کی صحیح صحیح تصویر پیش کرتا ہے جو فی الواقع چہرے پر موجود ہوتے ہیں نہ وہ کم بتاتا ہے اور نہ وہ ان کی تعداد بڑھا کر پیش کرتا ہے پھر وہ چہرے کے صرف انہی عیوب کو نمایاں کرتا ہے جو اس کے سامنے آتے ہیں وہ چھپے ہوئے ایوب کا تجس نہیں کرتا اور نہ کریت کریت کر ایوب کی کوئی خیالی تصویر پیش کرتا ہے اسی طرح آپ بھی اپنے دوست کے ایوب بے کم وکاز بیان کریں نہ تو بے جا مروت اور خوشامد میں ایوب چھپائیں اور نہ اپنی خطابت اور زور بیان سے اس میں اضافہ کریں اور پھر صرف وہی ایوب بیان کریں جو عام زندگی سے آپ کے سامنے آئیں تجسس اور ٹوہ میں نہ لگیں پوشیدہ عیبوں کو قریدنا کوئی اخلاقی خدمت نہیں بلکہ ایک تباہ کن اور اخلاق سز عیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر چڑھے اور نہایت اونچی آواز میں آپ نے حاضرین کو تنبی فرمائی مسلمان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں کے پوشیدہ عیوب کے در پہ ہوتا ہے تو پھر خدا اس کے پوشیدہ عیوب کو تشتز بام کرنے پر تل جاتا ہے اور جس کے عیب افشا کرنے پر خدا تل جائے تو وہ اس کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر گھس کر ہی کیوں نہ بیٹھ جائے آئینہ ہر غرض سے پاک ہو کر بے لاگ انداز میں اپنا فرض ادا کرتا ہے اور جو شخص بھی اس کے سامنے اپنا چہرہ پیش کرتا ہے وہ بغیر کسی غرض کے اس کا صحیح صحیح نقشہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے نہ وہ کسی سے بغض اور کینہ رکھتا ہے اور نہ کسی سے انتقام لیتا ہے آپ بھی ذاتی اغراض جذبہ انتقام کینہ اور ہر طرح کی بدنیتی سے پاک ہو کر بے لاگ احتساب کیجیے اور اس لیے کیجیے کہ آپ کا دوست اپنے کو سنوار لے جس طرح آئینے کو دیکھ کر آدمی اپنے کو بنا سنوار لیتا ہے آئینے میں اپنی صحیح تصویر دیکھ کر نہ تو کوئی جھنجھلاتا ہے اور نہ غصے سے بے قابو ہو کر آئینہ توڑ دینے کی حماقت کرتا ہے بلکہ فوراً اپنے کو بنانے اور سنوارنے میں لگ جاتا ہے اور دل ہی دل میں آئینے کی قدر و قیمت محسوس کرتے ہوئے زبان حال سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے واقعی آئینے نے میرے بنانے سنوارنے میں میری بڑی مدد کی اور فطری فریضہ انجام دیا اور پھر نہایت احتیاط کے ساتھ دوسرے وقت کے لیے اس کو بحفاظت رکھ دیتا ہے اسی طرح جب آپ کا دوست اپنے الفاظ کے آئینے میں آپ کے سامنے آپ کی صحیح تصویر رکھے تو آپ جھنجلا کر دوست پر جوابی حملہ نہ کریں بلکہ اس کے شکر گزار ہوں کہ اس نے دوستی کا حق ادا کیا اور نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسی لمحے سے اپنی اصلاح و تربیت کے لیے فکر مند ہو جائیں اور انتہائی فراغ دلی اور احسان مندی کے ساتھ دوست کی قدر و عظمت محسوس کرتے ہوئے اس سے درخواست کریں کہ آئندہ بھی وہ آپ کو اپنی قیمتی مشوروں سے نوازتا ہے اور آخری اشارہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے اور بھائی بھائی کے لیے اخلاص و محبت کا پیکر ہوتا ہے وفادار اور خیر خواہ ہوتا ہے ہمدرد اور غم گسار ہوتا ہے بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے اور خوش دیکھ کر باغ ہو جاتا ہے اس لیے بھائی اور دوست پر جو تنقید کرے گا اس میں انتہائی دل سوزی اور غم خواری ہوگی محبت اور خلوص ہوگا بے پایا درد مندی اور خیر خواہی ہوگی اور لفظ لفظ جذب اصلاح کا آئینہ دار ہوگا اور ایسی تنقید سے دلوں کو جوڑنے اور زندگیوں کو بنانے کی توقع کی جا سکتی ہے دوستوں سے خلوص و محبت کا اظہار کرنے اور محبت کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے ہدیوں اور تحفوں کا تبادلہ بھی کیجیے ہدیوں کے لینے دینے سے دل جڑتا ہے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجا کرو تو آپس میں محبت پیدا ہوگی اور دلوں کی قدورت جاتی رہے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اصحاب کو کثرت سے ہدیے دیتے تھے اور آپ کے صحابہ بھی آپس میں کثرت سے ایک دوسرے کو ہدیے اور تحفے دیتے رہتے تھے ہدیے دیتے وقت اپنی حیثیت کو سامنے رکھیے اور یہ نہ سوچیے کہ آپ جس کو ہدیہ دیں قیمتی ہدیہ دیں جو کچھ بھی میسر ہو دیجیے ہدیے کی قیمت ہونے نہ ہونے کا انحصار آپ کے اخلاص اور جذبات پر ہے اور یہی خلوص و جذبات دلوں کو جوڑتے ہیں ہدیے کی قیمت نہیں جوڑتی اسی طرح دوست کے ہدیے کو بھی کبھی حقیر نہ سمجھیے اس کی اخلاص و محبت پر نگاہ رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے اگر مجھے تحفے میں کوئی بکری کا ایک پایا بھی پیش کرے تو میں ضرور قبول کروں گا اگر کوئی دعوت میں ایک پایا ہی کھلائے تو میں ضرور اس کی دعوت میں جاؤں گا ہدیے کے بدلے میں ہدیہ ضرور دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے آپ کے نزدیک پسندیدہ تحفہ خوشبو کا تحفہ تھا آپ بھی اس تحفے کو پسندیدہ سمجھیے اور آج کے حالات میں کتاب بھی بہترین تحفہ ہے اسی سلسلے میں کبھی کبھی ساتھ مل کر کھانے پینے کا بھی اہتمام کیجیے دوستوں کو اپنے یہاں کھانے پر بلائیے دوست احباب دعوت کریں تو نہایت خوشی سے ان کے یہاں جائیے اس سے بھی محبت و خلوص کے جذبات بڑھتے اور مستحکم ہوتے ہیں البتہ اس طرح کے مواقع پر غیر معمولی تکلفات برتنے اور سامان خرد و نوش میں فراوانی دکھانے کے بجائے آپ اخلاص و محبت کے جذبات کی مقدار بڑھانے پر زیادہ توجہ دیجیے دوستوں کی خبر گیری کیجیے ضرورتوں میں ان کے کام آئیے اور ہر طرح جان و مال سے ان کی مدد کیجیے اسبہانی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھا کہ لوگوں میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ نے جواب دیا تمام لوگوں میں خدا کے نزدیک زیادہ محبوب وہ آدمی ہے جو انسانوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو اور اعمال میں خدا کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو یہ ہے کہ تو کسی مسلمان کو خوش کر دے اس طرح کی اس کی مصیبت و مشکل دور کرے یا اس کی بھوک مٹا دے اور یہ بات کہ میں کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاؤں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں اعتکاف کروں اور جس شخص نے اپنا غصہ اس حال میں پی لیا کہ اگر وہ چاہتا تو اپنے غصے کو پورا کر لیتا تو قیامت کے روز خدا اس کے دل کو اپنی خوشنودی سے بھر دے گا اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کی خاطر چلا اور اس کو وہ ضرورت پوری کر دی تو خدا اس کے دونوں خدموں کو اس دن سبات بخشے گا جب قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا تو خدا اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے گا اور جو کسی مسلمان کی کوئی مصیبت دور کرے گا تو خدا قیامت کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو اس سے دور فرمائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خدا اپنے بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کا اجر و ثواب دس سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ ہے اور حضرت انس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے پاس خوشی اور مسرت کی بات لے کر پہنچتا ہے اور اس بات سے اس کو خوش کر دیتا ہے تو خدا قیامت کے دن اس بندے کو خوش کر دے گا بہترین رازدار بنیے دوست آپ پر اعتماد کر کے آپ سے دل کی بات کہہ دے تو اس کی حفاظت کیجیے اور کبھی دوست کے اعتماد کو ٹھیس نہ لگائیے اپنے سینے کو رازوں کا محفوظ دفینہ بنائیے تاکہ دوست بغیر کسی جھجک کے ہر معاملے میں مشورہ لے سکے اور آپ دوست کو اچھے مشورے دے سکیں اور تعاون کر سکیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حفصہ رضی اللہ عنہ جب بیوہ ہوئیں تو میں عثمان رضی اللہ عنہ سے ملا اور کہا کہ اگر تم چاہو تو حفصہ کا نکاح تم سے کر دوں عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں اس معاملے پر غور کروں گا میں نے کئی راتوں تک ان کا انتظار کیا پھر عثمان مجھ سے ملے اور بولے میرا ابھی شادی کرنے کا خیال نہیں ہے میں پھر ابو بکر کے پاس گیا اور کہا اگر آپ پسند فرمائیں تو حفصہ کو اپنی زوجیت میں لے سکتے ہیں وہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا مجھے ان کی خاموشی بہت کھلی عثمان سے بھی زیادہ کھلی اسی طرح کئی دن گزر گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہا کا پیغام بھیجا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حفصہ کا نکاح کر دیا اس کے بعد ابو بکر مجھ سے ملے اور فرمایا تم نے مجھ سے حفصہ کا ذکر کیا تھا اور میں نے خاموشی اختیار کی تھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں میری خاموشی سے تکلیف ہوئی ہو میں نے کہا ہاں تکلیف تو ہوئی تھی فرمایا مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ایسا خیال ہے اور یہ آپ کا ایک راز تھا جس کو میں ظاہر کرنا نہ چاہتا تھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کا ذکر نہ فرماتے تو میں ضرور قبول کر لیتا حضرت انس ایک دن لڑکوں میں کھیل رہے تھے کہ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں سلام کیا حضرت ضرورت بتا کر مجھے بھیجا مجھے اس کام کے کرنے میں دیر لگی کام سے فارغ ہو کر جب میں گھر گیا تو ماں نے پوچھا اتنی دیر کہاں لگائی میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ضرورت سے بھیجا تھا بولی کیا ضرورت تھی میں نے کہا وہ راز کی بات ہے ماں نے کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی کو نہ بتانا اجتماعی اخلاق میں ایسی وسط ہما جہتی تحمل اور سمائی پیدا کیجیے کہ ہر ذوق و طبیعت اور ہر فکر و رجحان رکھنے والا آپ کی ذات میں غیر معمولی کشش محسوس کرے اور آپ ہر ایک کے مخصوص ذوق و رجحان اور مخصوص افتاد طوا کی رعایت کرتے ہوئے ایسے حکیمانہ سلوک کیجیے کہ کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ لگے ہر ایک کو اپنے مخصوص ذوق کے پیمانے سے ناپنے کی غیر حکیمانہ کوشش نہ کیجیے اور نہ ہر ایک کو اپنی افتاد توا پر ڈھالنے کی ناکام اور محمل کوشش کیجیے ذوق طبیعت کا اختلاف ایک فطری حسن ہے فطرت کے حسن کو مصنوعی حسن کی بیجا توقع میں مس نہ کیجیے ہر دوست کو اس کے فطری مقام پر رکھتے ہوئے اس سے دلچسپی لیجئے اور اس کی قدر و عظمت کیجئے اور اپنے ہماگیر اخلاق کے ذریعے اس کو اپنی ذات سے وابستہ رکھنے کی کوشش کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہما جہتی اب خریت ہی کا یہ کمال تھا کہ ہر ذوق اور ہر طبیعت کا انسان آپ کی مجلس میں سکون پاتا اور اپنی افتاد طبع کی حکیمانہ رعایت پاتے ہوئے کوئی ادنا اجنبیت بھی محسوس نہ کرتا آپ کی مجلس میں ابو بکر جیسے سراپا حلم و شفقت بھی تھی اور عمر فاروق جیسے برہنہ شمشیر بھی حسان بن ثابت جیسے جنگ سے لرزنے والے بھی اور علی جیسے فاتح خیبر بھی ابو ذر غفاری جیسے فقیر منش غم پسند بھی اور عبد الرحمن بن عوف جیسے صاحب دولت و جمال بھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسط اخلاق اعلیٰ کردار اور حسن فکر و تدبیر کا کمال یہ تھا کہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بے مثال والہانہ عش رکھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا اس قدر لحاظ رکھتے کہ ہر ایک یہ سمجھتا کہ شاید نبی سب سے زیادہ مجھی کو چاہتے ہیں اور اسی وسط اخلاق حسن فکر و تدبیر اور غیر معمولی سار کی بدولت آپ نے صحابہ کرام کا وہ مثالی جتھا تیار کیا جن میں طبیعتوں کے باہمی اختلاف کے باوجود وہ بے مثال یکجہتی غیر معمولی اتحاد و تعاون اور قابل رشک الفت و لگاؤ تھا انسانی تاریخ اپنے انصفات کو بجا طور پر اپنی طویل عمر کا حاصل سمجھتی ہے آپ کی دوستیاں درخت اسی وقت کامیاب اور پائیدار ہو سکتی ہیں جب آپ اجتماعی اخلاق میں حکیمانہ لچک اور غیر معمولی صبر و تحمل پیدا کریں اور دوستانہ تعلقات میں رواداری افو درگزر فیادانہ برتاؤ جذباتی اثار باہمی مراعات کثر و انکساری ایک دوسرے کے جذبات کا پاس و لحاظ اور خیر خواہی کا ضروری حد تک اہتمام کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند واقعات سے اندازہ کیجیے کہ آپ کس اعلیٰ ظرفی فراغ دلی تحمل و بردواری اور رواداری کے ساتھ لوگوں کی فطری ضروریات جذبات اور کمزوریوں کا لحاظ فرماتے تھے میں نماز کے لیے آتا ہوں اور جی چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں مگر کسی بچے کے رونے کی آواز کان میں آتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ مجھ پر یہ بات انتہائی گرا ہے کہ میں نماز کو طول دے کر بچے کی ماں کو زحمت میں مبتلا کروں حضرت مالک بن الحیرس فرماتے ہیں کہ چند ہم عمر نوجوان دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچے ہم نے بیس دن آپ کے یہاں قیام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رحیم اور نرم معاملہ کرنے والے تھے جب آپ کے یہاں رہتے ہوئے ہمیں بیس دن ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ہم گھر جانے کے شوق میں ہیں تو آپ نے ہم سے پوچھا تم اپنے گھروں میں اپنے پیچھے کن کن لوگوں کو چھوڑ آئے ہو ہم نے گھر کے حالات بتائے تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی بچوں میں واپس جاؤ اور ان کے درمیان رہ کر انہیں بھی وہ سب سیکھا ہو جو تم نے سیکھا ہے اور انہیں بھلے کاموں کی تلخین کرو اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھو اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں کا کوئی ایک اذان دے دے اور جو تم لوگوں میں علم و اخلاق کے لحاظ سے بڑھا ہو وہ نماز پڑھائے حضرت معاویہ بن حکم سلمی اپنا قصہ سناتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی کو چھینک آئی نماز پڑھتے ہی میں میری زبان سے یرحمکم اللہ نکل گیا تو لوگ مجھے گھورنے لگے میں نے کہا خدا تمہیں سلامت رکھے مجھے کیوں گھور رہے ہو پھر جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے خاموش رہنے کو کہہ رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے میری ماں باپ آپ پر قربان میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر تعلیم و تربیت کرنے والا نہ تو پہلے دیکھا نہ بعد میں آپ نے نہ تو مجھے ڈانٹا نہ مارا اور نہ برا بھلا کہا صرف اتنا کہا یہ نماز ہے نماز میں بات چیت کرنا مناسب نہیں نماز تو نام ہے خدا کی پاکی بیان کرنے کا اس کی بڑائی بیان کرنے کا اور قرآن پڑھنے کا دعا کا خصوصی اہتمام کیجیے خود بھی دوستوں کے لیے دعا کیجیے اور ان سے بھی دعا کی درخواست کیجیے دعا دوستوں کے سامنے بھی کیجیے اور ان کی عدم موجودگی میں بھی عدم موجودگی میں دوستوں کا خیال کر کے اور ان کا نام لے کر بھی دعا کیجیے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت چاہیے آپ نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا اے میرے بھائی اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولنا حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس کے بدلے مجھے پوری دنیا بھی ملتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو خدا اس کو قبول فرماتا ہے اور دعا کرنے والے کے سرحانے ایک فرشتہ مقرر رہتا ہے کہ جب وہ شخص اپنے بھائی کے لیے اچھی دعا کرتا ہے تو فرشتہ امین کہتا ہے اور کہتا ہے تیرے لیے بھی وہی کچھ ہے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اپنی مخلصانہ دعاؤں میں خدا سے درخواست کرتے رہیے کہ خدایا ہمارے دلوں کو بغض و نات اور قدورتوں کے غبار سے دھو دے اور ہمارے سینوں کو خلوص و محبت سے جوڑ دے اور ہمارے تعلقات کو باہمی اتحاد و الفت کے ذریعے خوشگوار بنا قرآن پاک کی اس دعا کا بھی اہتمام کیجیے ربنا فلناقوانہ قلوبنا بل ایمان ولابینا ربنا اے رب ہمارے اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کینا اور قدورت نہ رہنے دے اے ہمارے رب تو بڑا ہی مہربان اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے